اس طریقے سے دیکھیے آپ حدیبیہ کا جو معاملہ ہے بہت ہی نازک معاملہ تھا اسلام کی تاریخ کا سارے صحابہ جو ہے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہے کیونکہ خدیبیہ کا جو اگریمنٹ تھا بظاہر پسپائی کا اگریمنٹ تھا یعنی ادر پارٹی جو تھی ان کے ساری کنڈیشن کو ماننے کا مان کر کے اس پر سائن کرنا تھا ایک عجیب حالت تھی اس میں سارے صحابہ جو تھے وہ ایک عجیب ان کے یعنی کیفیت تھی اس وقت رسول اللہ نے اپنی ایک اہلیہ سے مشورہ کیا ام سلمہ سے کیسی عجیب بات یاد رکھی جہاں سارے صحابہ نہیں مشورہ دے پاتے تھے وہاں ایک ام سلمہ نے مشورہ دیا یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اس میں اور باتیں چھپی ہوئی ہیں امت سلمہ اگر ہجریں بند رہتی باہر کی خبر نہ ہوتی تو کیا وہ مشورہ دے سکتی تھیں ان کا انٹریکشن نہ ہوتا ان کا ایکسپوجر نہ ہوتا تو کیا وہ مشورہ دے سکتی تھی جو سابق سمے میں نہیں آیا یہ کتاب میں لکھا ہوا آپ پڑھ لیجیے اس وقت جب کہ ہدیبیہ کا معاملہ ہوا اور کوئی صحابہ جو تھے وہاں پر وہ کچھ بتا نہیں پا رہے تھے رسول اللہ اللہ صلی علیہ کو رسول اللہ ان کے خیمے میں گئے ام سلمہ کے خیمے میں انہوں نے صحیح مشورہ دیا آپ نے اس پر عمل کیا اور بہت امپلسٹ ہے بہت ساری باتیں اس بارے ام سلمہ کا انٹریکشن ہوتا تھا ام سلمہ کا ایکسپوجر ہوتا تھا ام سلمہ دنیا سے باخبر تھیں مسلمان سائیکالوجی جانتی تھی ہسٹری جانتی تھی کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں اس کو سمجھتی تھی اس کو گہرائی میں تب ایک ایسا ایڈوائس دے سکے وہ کو آپ غور کیجیے کتنی بڑی باتیں ہیں یہ کتنی بڑی باتیں ہیں آپ چاہتے ہیں کہ عورت کا ایکسپوجر نہ ہو آپ چاہتے ہیں کہ عورت کا انٹریکشن نہ ہو آپ چاہتے ہیں عورت دنیا سے بے خبر رہے تو کیا یہ یہ رول کر سکتی ہے وہ یہ رول کر سکتی ہے وہ مجھے بتائیے کہ رسول جب گھبرائے گھبرائی ہوں اس وقت سوچا کہ ان کو برقع ڈوہل کے پاس لے چلو جب صحابہ مشورہ نہیں دے پا رہے ہوں اس وقت مسلمہ مشورہ دے دیں تو کیا ایسی عورتیں اس میں جو امپلسٹ ہے اس کو سمجھیے کیا یہ رول وہ عورت کر سکتی ہے جو دنیا سے بے خبر ہو جس کو کھانا پکانے کے ساتھ کچھ باتوں کو جانتا جانتی نہ ہو وہ بچوں کے کے سوا کچھ جانتی نہ ہو وہ نہیں ایسا امپاسبل ہے یہ اس عورت کا انٹریکشن ہوگا اس کا ایکسپوجر ہوگا وہ دنیا کو جانے گی دنیا سے باخبر رہے گی وہ ہسٹری کو جانے گی وہ سائیکالوجی کو جانے گی تب یہ مشورے دے سکتی ہے تب تب یہ رول کر سکتی ہے رول